اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنس بناتا ہے ان کے لیے خواری کا عذاب